ونفسي فانطلقا حتى ادارہ کی في السفينه خارا کہا وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کو پھاڑ دیا کالا اس نے کہا خرکتا کیا تو نے اس کو پھاڑ دیا ہے لتوغری کا اہلا تاکہ تو اس کے سواروں کو غرق کر دے لقد جئت شیئن امرا یقینا تو ایک بڑے کام کو آیا ہے قال کہا لم مقل کیا میں نے نہیں کہا تھا ان قلم تست معی صبرا یقینا تو میرے ساتھ صبر کی ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتا قال اس نے کہا لا تو آخر بما بیمان تو میرا مؤاخذہ نہ کر اس وجہ سے جو میں بھول گیا ولا تو من نہیں عسرا اور نہ تو مجھ کو ڈال میرے کام میرے کام میں میرے معاملے کے بارے میں کسی تنگی میں فنطلقا پس وہ دونوں چلے حتی اذا لقیا غلاما حتی کہ وہ دونوں ملے ایک بچے کو فقاتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا قال کہا اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس کہ تو نے ایک جان کو پاکیزہ جان کو قتل کیا ہے بغیر کسی جان کے لقد جئت شیئا نکرا یقینا تو آیا ہے یا تو لایا ہے ایک ناپسندیدہ کام کو یا آیا ہے ایک ناپسندیدہ کام یعنی ناپسندیدہ کام تو نے کیا ہے برا کام کالا کہا علام اللہ کا کیا میں نے تجھ کو نہیں کہا تھا ان نقل تستتی صبر آ کہ تو ہم میرے ساتھ صبر کی ہرگز طاقت نہیں رکھتا کالا کہا ان سلط کا انش ام بادہ اگر میں تجھ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد فلا تو صاحب نہیں تو تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا قد سے عذر یقیناً پہنچا ہے فانطلقا کا وہ دونوں چلے حتی ادا اتیا اہلا کریتن حتیٰ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے استطمہ اہلہا ان دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا بستی والوں سے فابو ایوب یفوہما تو ان دونوں ان لوگوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی ضیافت کرنے سے فواجدا فیھا جدار یرید ان ينقض فاقامه تو ان دونوں نے پایا اس میں ایک دیوار کو جو کہ گر رہی تھی گر گرنا ہی چاہتی تھی فقام تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا کالا کہا تعالیٰ اجرا اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت لے لیتا کالا کہا ہالا فرا بینی و بینک یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے سنبیوں کا بھی تویلی معلوم تستطیع علیہ صبرا ان قریب میں تجھ کو ان باتوں کی تعویل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہ کر سکا اما تو فقانت لمساکین یعملون فی البحر تو جو کشتی تھی وہ دو مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے فعرت تو ان آئی تو میں نے اس کو عیب دار کرنے کا ارادہ کیا وکان وراءهم ملک یاخذ كل سفینۃ غصبا اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا ایک رات میں آتا ہے یہ خود و اللہ سفینت سالحاطن قصبہ یعنی وہ کشتی جو صحیح سلامت ہو اسے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا تھا تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین کا ہے ان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے کشتی ہے چلا رہے ہیں اپنا ذاتی کاروبار ہے اور ایک کشتی کے مالک ہیں اور یہ کشتی بھی کوئی معمولی قیمت کی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مسکین کہا ہے تو مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ آمدن ہو کوئی نہ کوئی چاہے اس کا اپنا کاروبار ہو چاہے ملازمت ہو چاہے وہ کسی گاڑی کا بھی مالک ہو یہ سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ یہ اس کی ضرورت کی جو گاڑی ہے یا اس یعنی کہ اس طرح وہ کچھ لوگ رکشا وغیرہ چلاتے ہیں اس کے باوجود اگر اس کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں یعنی کہ لباس ہاں یعنی کہ اس کی جو ذریعہ آمدن ہے اس سے اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو لباس خوراک اور رہائش مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کا آج کے دور میں پندرہ ہزار روپیہ بھی اگر مثلاً تنخواہ ہے کسی کی اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تین چار ہزار روپیہ کرایہ دے کے اور بجلی سوئی گیس کا بل دے کے تو اس کا تو گزارا بہت مشکل ہے اگرچہ اس نے اپنے کام پہ آنے جانے کے لیے مثلاً موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے سائیکل رکھی ہوئی ہے تو یہ آدمی مسکین کے زمرے میں شمار ہوگا یعنی کہ جو اس کی بنیادی ضروریات ہے فضول خرچی کیے بغیر اس کی خوراک اس کی رہائش اور اس کے لباس کا جو خرچ ہے وہ اس کی ذاتی آمدن پورا نہیں کرتی وہ مسکین ہے اور اس کے اوپر صدقہ زکوٰۃ جائز ہوتا ہے نہیں کرائے پر رہتے ہیں لیکن افسر افسر لوگ جو کرائے پہ رہتے ہیں تو ان کی تنخواہیں بھی افسروں والی ہوتی ہیں اور وہ خرچے بھی بہت زیادہ فضول کرتے ہیں کیا فضول خرچی کیے بغیر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا کرایہ کے مکان میں ایک آدمی کا اپنا ذاتی مکان ہے مطلب ذاتی مکان ہے اس کے ساتھ آٹھ بچے ہیں وہ بھی دس پندرہ ہزار میں گزارا کرنا اس کے لیے مشکل ہے آج کل تو سات آٹھ گھر کے افراد ہوں تو ایک دن کا جو وہ ہنڈیا ہے وہی سو روپے میں نہیں پکتی تو یہ سبزی سستی ہے نا تو نال پکنا ہاں یا محمدی طرح کوئی ہوئے کہ بھی روپے کلو شلجم لے کے رکھ لوے گھر تے روٹی پکا کے اون دل اشارہ کر کے دکھاتا ہے چلو ٹھیک ہے وہ امل غلام فقان فقشین و کفرا اور جو وہ بچہ تھا اس کے والدین مومن تھے تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو ڈال دے گا تغیان و کفرا سرکشی اور کفر میں فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زکاتا واقرب رحما تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان دونوں کا رب اس بچے سے بہتر عطا کرے زکاتا پاکیزگی میں واقرب رحما اور جو صلہ رحمی میں زیادہ قریب ہو یا رحمت کے اعتبار سے شفقت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو تو اسے معلوم ہوتا کہ اولاد یہ والدین کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے بساؤ کا وہ امل کنز لہما اور جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا وقان کانا ابو ہما صالحہ اور ان دونوں کے کا جو باپ تھا وہ نیک تھا کنزہ تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں رحمت من ربک یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے وما فعلته عن امری اور میں نے اس کو اپنے مرضی سے نہیں کیا ذالک ما لم تستع علیہ صبرا یہ اس چیز کی حقیقت ہے جس پر تو صبر کی طاقت نہ رکھ سکا تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین والدین اگر یعنی کہ کسی بھی اعتبار سے معزز ہیں تو اولاد ان کی اگرچہ اس قابل نہیں پھر بھی ان کی عزت کرنی چاہیے اب ان دو بچوں نے پتہ نہیں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا بچے ہیں صرف ان کا لحاظ رکھا گیا اس وجہ سے کہ کان ابو ہما صالحہ باپ ان کا نیک تھا یعنی کہ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان بچوں کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت اور پھر در سے یہ بھی پتہ چل گیا ما فعلتو عن امری میں نے اپنے اپنی مرضی سے یہ سارے کام نہیں کیے اور یہ کہا ہے رب لو کا اشدہ ہما کنزا ہما یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ جوان ہو جائیں اور جوان ہونے کے بعد اپنا خزانہ نکال لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاضر علیہ السلام نبی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم انبیاء کے پاس پہنچتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی، بڑی پہنچی ہوئی سرکار موسا علیہ السلام کے پاس ظاہری علوم تھے ان کے پاس باطنی علوم تھے یہ عجیب و غریب قسم کی تقسیم بنا لیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی وحی سے یہ کر رہے ہیں سارا کچھ ویس عن دل کر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذل کے بارے میں قل کہہ دیجیے میں ان قریب تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا انا مکننا له فی الارض واتیناه من كل شیء سببا یقینا ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا فاتبع سببا تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتیٰ کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا وجدہا تغرب فی عین حمیعت تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے واجد جدہ اندہ قوما اور اس کے پاس اس نے قوم پائی قلنا ہم نے کہا یاد القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ حسنا ہم نے کہا اے ذوالقرنین چاہے تو تو عذاب دے سزا دے اور چاہے تو ان سے تو کوئی خراج لے لے یا ان سے نیک سلوک اختیار کر نیکی کر لے کالا کہا اما من ظالم اے پر جس نے ظلم کیا فسوفا نعذبه ہم اس کو ان قریب عذاب دیں گے ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اس کو عذاب دے گا بہت برا عذاب وہ اما من آمن وعمل صالحا اور جو ایمان لے آیا اور اس نے نیک اعمال کیے فلاح جزاء الحسنہ تو اس کے لیے جزا کے اعتبار سے اچھائی ہے بھلائی ہے اور ہم اس کے لیے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے تو سورج غروب ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ سورج سو لگا رہتا ہے اور وہ غروب نہیں ہوتا سورج غروب ہوتا ہے اور اس اس کا مستقر اللہ کے کے عرض نیچے ہی ہے اور پھر اس کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ آگے نکلتا ہے اور قرب قیامت اس کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا تو یہ پھر وہیں سے مغرب سے ہی واپس نکلے گا اس کو سجدہ کرنے کا کی اجازت نہیں ملے گی اپنے مستقر میں تو پھر وہ اس کے بعد وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ وہ کیا مت کی علامات پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا اسباب کو اس نے جمع کیا اذا بلغ مطلع الشمسی حتیٰ کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا واجدا ہاں تو اس کو پایا تتلع علی قوم ایسی قوم پر طلوع ہوتے لم نجعل لهم من دونها سترا کہ ہم نے ان کے لیے اس سورج سے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا کذالک ایسے ہی تھا وقد احطنا بما لديه خبرا اور یقینا ہم نے جو اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا ثم اتبع السبابا پھر اس نے اسباب کی پیروی کی یا اس نے سامان کو جمع کیا سامان لے کر چلا حتی اذا بلغ بین السدین حتیٰ کہ دو رکاوٹوں دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وجد من دونهما قوما تو اس کے پیچھے کچھ ایسی قوم کو پایا لا یقادون یفقهون قولا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں قالو تو انہوں نے کہا یا ذل قرنین اے ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض کہ یاجوج اور ماجوج یقیناً زمین میں فساد بپا کیے ہوئے ہیں فہل نج اللہ کا خرجہ کیا ہم تیرے لیے کچھ مزدوری اجرت طے کر دیں اللہ اس بات کی کہ کہ انتج اللہ و تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے قالا اس نے کہا ماں مکنی فی ربی خیر کہ جس چیز میں مجھے میرے رب نے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ تو تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ اجعل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ردما میں ان کی اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید تم لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے حتی اذا ساوا بین صدفین حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا کالن پھوکو تو اس نے کہا پھونکو یعنی کہ آگ دھونکو بھڑکاؤ آگ کو حتہ ادا جعلہ ہو نہ کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا یعنی جلا جلا کے وہ لوہا آگ بن گیا تو اس نے کہا آتونی افریغ علیہ قطرہ میرے پاس لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا پیتل ڈالتا ہوں فمستاعو ان ومستطاعو لہو پھر یہ اس پر چڑھنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی وہ طاقت رکھیں گے اس میں کوئی سوراخ کرنے کی قال هذا رحمت من ربی کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے فرا جا ربی تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جا دکا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یا جا کو زمین کے برابر کر دے گا یعنی بالکل دیوار نیست و نابود ہو جائے گی وقانا وعد ربی حقا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے وہ ترکنا ترک یوم وعدہ موجوفی وادن اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے کہ بعض میں وہ یہ موج کی طرح دوڑیں گے یعنی کہ ریلا جس طرح جاتا ہے اس طرح یہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہوں گے بھاگتے ہوئے ادھر بھاگتے ہوئے ادھر جائیں گے ونفی خفی سور اور سور میں پھونکا جائے گا جمع تو ہم ان کو مکمل طور پر جمع کریں گے وہ یوم کا فیری عربا اور ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کر دیں گے اللہ دینہ کانت آئینہم فی غطاء عن ذکری کہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں وَقَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَاءَ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا دوست بنا لیں گے اپنا حمایتی بنا لیں گے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا یقیناً ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے قل کہہ دیجئے ننبئکم اعمالا کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں اللہ دینا دین فی الحیات دنیا وہ لوگ جن کی کاوشیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور وہ سمجھتے تھے کہ بے شک وہ اچھا کام کر رہے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا فحبطت اعمالهم تو ان کے اعمال رائے گاہ چلے گئے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہ کریں گے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا یہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کا بدلہ جہنم ہے واتقذوا آیاتی ورسولی حضوا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا یقینا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک صالح اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی ہے فی ہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لا یبغون عنہا حوالا تو وہ اس سے پھرنا نہیں پائیں گے یعنی کہ ان کو اس سے نکالا نہیں جائے گا اس کو دور نہیں کیا جائے گا قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائیں گے ولو جئنا بمثله مددا اگرچہ ہم اس اتنی ہی اور سیاہی لے آئیں قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یقینا میں صرف تم جیسا ہی بشر ہوں یوحا میری طرف وحی کی گئی ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے فمن کان یرجو لقاء فلیعمل عملا صالحا تو جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ اس پر لازم ہے کہ وہ صالح اعمال کرے والا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے